بارك وسلم تسليما كثيرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال له رجل رجل قليل العمل قليل الذنوب أعجب إليك أو رجل كثير العمل كثير الذنوب قال لا بالسلامت یہ بات ہے جو حضرت عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے قائم فرمایا بابو ماجا کی تقریب کی آواز یعنی گناہوں کے برے نتائج سے ڈرانے کے بیان اس سے متعلق کچھ احادیث اور آثار صحابہ و تابعین کے اس بات میں نقل کیے ہیں پہلا اثر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رات بھائی تھے حضرت عباس حضور کے چچا تھے اور یہ ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عباس اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عید مبارک میں بہت کم عمر تھے جب آپ کا وشال ہوا تو ان کی عمر تقریباً دس سال کے قریب تھی لیکن اللہ تبارک مطالعہ نے کنسیلنگ کے باوجود علم کا بڑا اونچا مرتبہ ان کو عطا فرمایا اور وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کہ اللہ علم ہوئی کتاب اور سب سے دین کہ اللہ ان کو قرآن کریم کا علم ادا فرما اور دین میں ان کو سمجھ عطا فرما تو عمر تو دس سال کی تھی جب حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے دس سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے لیکن ایک تو اس زمانے کی باتیں اپنے دل و دماغ پر نقش کی ہوئی تھی اور پھر اس آپ کے وشال کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ سرکار صلی علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے لیکن بڑے بڑے صاحب کرام ابھی تشریف فرما ہیں تو ان کی خدمت میں جا کر ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور آپ کی احادیث حاصل کروں گا چنانچہ لوگوں کے پاس جاتے ایک ایک کے پاس جانے کے لیے سفر کرتے مشقتیں اٹھاتے اور یہاں تک کہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے علم حاصل کیا اور اس مقام تک پہنچے کہ آج ان کو امام المفسرین کہا جاتا ہے کہ سارے مفسرین کے امام ہیں عبداللہ صاحب کیونکہ نبی عظیم صلاح نے یہ دعا دے دی تھی کہ اللہ ان کو کتاب اللہ کا قرآن کریم کا علم بتا تو امام تفصیل ہے قرآن کریم کے بعد میں ان سے زیادہ قابل اعتماد بات کسی اور کی نہیں تو وہ ان کا قول ہے یہ جو عبداللہ مبارک نے نقل فرمایا کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا حضرت عبداللہ اپنا عباس حضرت کہ یہ بتائیے کہ ایک شخص ہے کہ جو عمل کو کم کرتا ہے عمل کم کرنے کے معنی یہ کہ نقلی عبادتیں زیادہ نہیں کرتا معمولی سے اپنے نوافل تھوڑا بہت جو کچھ پڑھ لیے تو پڑھ لیے ورنہ پڑھائے تو واجبات پر اقتبا کرتا ہے اور نواس زیادہ نہیں پڑھتا نسلی اعمال زیادہ نہیں کرتا بہت بہت زیادہ وزیر رکھی نہیں کرتا لیکن ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی کم ہیں نقلی عبادتیں بھی کم اور گنا بھی کم تو وہ شخص آپ کو زیادہ پسند ہوگا یا وہ شخص جس کی نفل عبارتیں بھی زیادہ اور گنا بھی زیادہ نفل عبادتیں جو خوب کرتا ہے تاجر پڑھ رہا ہے احرام پڑھ رہا ہے ابابین پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے تصویر اور ذکر میں مشغول ہے لیکن ساتھ ساتھ گنا بھی بہت کرتا ہے تو ان دونوں میں کون بہتر اس کا عمل کا مگر گناہ بھی کم اس کا عمل زیادہ مگر گناہ بھی زیادہ دونوں میں کون بہتر حضرت عبداللہ اللہ عباس نے جواب دیا کہ لا عادل بالسلام یعنی گناہوں سے حفاظت کے برابر میں کسی چیز کو نہیں سمجھتا یعنی گناہوں سے آدمی محفوظ ہو جائے یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس کے برابر دنیا کا کوئی عمل نہیں یعنی نسلی عبادتیں اس کے آگے کوئی حرکت نہیں رکھتی اگر ایک شخص گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا تو مخصوص بتانے کا یہ ہے کہ یہ نسلی عبادتیں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ اپنی جگہ بڑی فضیرت کی چیز ہے لیکن ان کے بھروسے پر انسان یہ سوچے گا بھائی میں تو بہت اپنی عبادتیں کرتا ہوں لہذا گناہوں سے پرہیز کرنے کی فکر نہ کرے یہ بڑے دھوکے کی بات ہے اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر گناہوں سے حفاظت گناہوں سے پرہیز کرنے کی فکر کرے اس کے بعد اگر فرض کرو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادتیں کرنے کا موقع نہیں ملا کوئی گھاٹا نہیں اللہ تبارک بتا رہا کہ ان وہ مقبول ہوگا لیکن اپنے برس بھی خوب کرتا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی بہت کرتا ہے تو اس کے نجات کا کوئی کوئی درجات کی کوئی ضمانت نہیں وہ خطرناک معاملہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ دھیان بہت کم ہو گیا جب کسی کو دین کی طرف چلنے کا دائیا پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے تو فکر اس کی ہوتی ہے کہ بھائی ذرا مجھے کچھ معمولات سکھا دیے جائیں کچھ وزیفے بتا دیے جائیں کچھ افزاد تعلیم کر دیے جائیں کچھ افیات بتا دی جائیں نفری عبادت کیسے کروں کس کو کروں چند ظاہری معاملات ہیں جن کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور اسی قسم میں دن رات لگا جاتا ہے لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کتنے کام گنا کے ہو رہے ہیں اللہ بتایا کہ مرضی کے خلاف ہو رہا ہے اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار متدین لوگوں کو دیکھا کہ سب اول کے پابند ہیں مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں لائق اور کے پابند ہیں اور نفل عبادتیں اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں تعجب بھی پڑھنے والے اشراق بھی پڑھنے والے لیکن اس کی فکر نہیں کہ گھر کے اندر جو گناہوں کا بازار گرم ہے اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے خود بھی نفلے میں پڑھی تعجب بھی پڑھا صبح کو اشراق میں پڑھا سب کچھ ہوا بازار میں چلے گئے تو وہاں حلال و حرام کی فکر نہیں گفتگو ہو رہی ہے تو جھوٹ کی اور ریبت کی فکر نہیں اور اپنے گھروں کے اندر اگر ناجائز محرمات محرم اشیاء آئی ہوئی ہیں تو اس کی کوئی فکر نہیں فلمیں دیکھی جا رہی ہیں ناجائز پروگرام دیکھے جا رہے ہیں گانے بجانے ہو رہے ہیں اور اس کی طرف دھیان نہیں اور کہتے ہیں غریب بڑا کیا رہے تو یہ جتنے گناہ ہیں یہ ایسے ہیں کہ جو انسان کے لیے مہلک ہیں ان سے بچنے کی فکر پہلے اس کی مثال کو سمجھو کہ جتنی اپنی عبادتیں ہیں چاہے وہ نماز ہو تلاوت ہو ذکر و تصویر ہو یہ ٹانک ہے جیسے کہ کوئی آدمی تقویت کے لیے اپنے جسم جسم کی تقویت کے لیے کوئی ٹانک استعمال کرے یہ ٹانک ہے اس سے خوب آزادی ہوتی ہے اور گناہ یہ زہر ہے تو کوئی آدمی تاریخ بھی خوب کھائے اور زہر بھی خوب کھائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ تاریخ اس اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا زہر اثر کر جائے گا اور اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا اور ایک آدمی ہے جو تاریخ والے کو کچھ نہیں کھاتا اپنا راشتے دار روٹی کھاتا ہے لیکن وہ چیزیں کہ جو مضر صحت ہیں جو زہر ہے جو صحت کے لیے مضر ہے ان سے پرہیز کرتا ہے کالف کھا رہا تو وہ آدمی صحت مند رہے گا اس نے کوئی تاریخ نہیں کھایا اور یہ آدمی جس سے جو صبح شام ٹوائلٹ کھاتا ہے اور ساتھ ساتھ مجھے صحت چار چیزوں سے پرہیز بھی نہیں کرتا وہ نوجوان بیمار پڑے گا ایک دن ہرا تو یہ بالکل یہی مثال ہے نسلی عبادتوں کی اور گناہ لہٰذا فکر سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی سے گناہ نکلے گناہ نکلے معافیتیں نکلے منکرات نکلے جب تک یہ نہیں نکلتے تو یہ چیزیں تمہارے لیے اتنی کارآمد نہیں ہو سکتی اسی لیے حقیقت مسلطمان داستانی میں صلی اللہ سے ضرور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے جب ان کے پاس کوئی شخص آتا اپنی اصلاح کی غرض سے تو آج یہ طریقہ ہو گیا کہ جب کوئی آدمی گیا کسی کے پاس شہر کا قائم کیا کوئی کسی شہر کے پاس گیا تو وہ اپنا کچھ کو معمولات بتا دیتا ہے کہ یہ معمولات انجام دیا کرو یہ ذکر کیا کرو یہ تصویر بڑھا کرو لیکن حضرت کے یہاں معمول یہ تھا کہ وہ ازدار اور تفریحات اور معمولات یہ بات کی بات پہلا کام یہ ہے کہ گناہ چھوڑ چنانچہ سب سے پہلا قدم اس راہ میں ہے توبہ تکمیل توبہ جس کی کئی بھی تفصیل کر چکا ہوں ہجمانی توبہ تفصیلی توبہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے گنا جو کچھ اسے ہو گئے تو ہو گئے اپنی رحمت سے معاف کروا لیجیے آئندہ کے لیے عزم کرتا ہوں کہ یہ گناہ نہیں ہو عزم کرے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اہتمام کرے گنا سے اور گنا بھی یہ نہیں کہ جو چند گنا مشہور معروف ہیں بس ان سے بچنے کا اہتمام کر لیا نہیں گناہ تو ہر ایک گنا گناہ قرآن نے فرمایا وغیرہ ظاہر اسم و سنا ظاہر کے گنا بھی چھوڑو اور باطن کے گنا بھی چھوڑو دونوں گنا چھوڑو ان لگیا یک سریکون اور قسم صحیح دماقان جو لوگ گناہوں کا احتکاب کرتے ہیں چاہے وہ ظاہر کے ہوں یا باطن کے وہ ان کو بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن سزا دی جائے گی ان اعمال کی جو وہ یہاں پر کیا کرتے گے تو کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کی طرف سے بے توجہ ہی برتی جائے نہ ظاہر کا نہ باطن یہ نہیں کہ چند موٹے موٹے گناہ نے چھوڑ دیے اور اور باقی کی طرف توجہ نہیں ریبت ہو رہی ہے مسجدوں کے اندر ہو رہی ہے دوسروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اور باطن کے گنا یہ حسد ہو رہا ہے کمز ہو رہا ہے تکبر دل میں بھرا ہوا ہے پھر مال کی اور حب حب مال اور جا اور حب دنیا یہ بھری ہوئی ہے تو یہ تو گناہ چھوڑنا نہ ہو جو بھی گناہ ہے اللہ تبارک رہے جس کو منع کیا ہے وہ گناہ چھوڑنا ہوگا اس کی طرف دھیان رکھو اور بھائی میں آپ کر دوں کہ یہ گناہ چھوٹ نہیں سکتا اس وقت تک جب تک انسان اپنے ماحول کی درستی کی فکر نہ کرے وہ سب یہ چاہے کہ بھائی میں تو گنا سے محفوظ ہو جاؤں بیوی جا رہی ہے اگر راستے پر بچے جا رہے ہیں اگر راستے پر تو اس کی طرف دھیان نہ کرے توجہ نہ کرے تو یاد رکھو کہ اس طرح کبھی بھی گناہ نہیں چھوٹ سکتا تم ہاں کتنا ہی بچنا چاہو لیکن جب گھر میں ماحول ایسا ہے اور بیوی بچے گھر راستے پر جا رہے ہیں اور ان کی طرف تمہیں فکر نہیں تو ایک نہ ایک وہ تمہیں ضرور مبتلا کر دیں تو جتنا انسان کا خود اپنا کرنا ضروری ہے اتنا ہی خواتین اور اتنا ہی بچوں کا اپنے گھر والوں کی فکر دھیان یا کسی وقت بھی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو خاص طور سے خواتین کا کردار اس بات میں بڑا ہی اہم ہے کہ اگر ان کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ سے پیدا فرما کہ جہاں اپنی زندگی وہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارنی ہے گناہوں سے بچنا ہے تو عورت جو ہے وہ گھر کی بنیاد ہو اگر اس کے دل میں ایک چاہیے پیدا ہو جائے اللہ کی اطاعت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تو پورے گھر پورا گھر سمجھ سکتے ہیں اور عورت کا یہ حال ہو کہ پردے کی فکر نہیں ہے سر کھلا ہے اور بال کھلے ہیں اور فوائد کے اندر ذہن لگا ہوا ہے اور فضولیات کے اندر منہمک ہے تو اس کا نتیجہ ہے کہ گھر کا ماحول خراب ہو خواتین کو دم میں خاص طور پر یہ ذمہ داری بتایا کہ گناہوں سے چھوڑنے کی فکر اللہ تبارک کو بتایا کہ احمد ہمارے دل میں پیدا کروا آج یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو فرمایا گناہ سے بچنے والا چاہے نفلی عبادتیں نہ کرے تو وہ کامیاب ہے اور گنا کرنے والا چاہے جس نفلی عبادتیں کرتا ہو نہ کام اللہ کے یہاں مقبول ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ گناہ کیا تھی اور اس گناہ کے کیا عواقب ہوتے ہیں جیسے باپ قائم کیا اور اس کے علاقے سمجھنے کی ضرورت ہے گنا کے معنی ہے نافرمانی نافرمانی ایک بڑے نے ایک بات کا حکم دیا کہ یوں کرو وہ کہنا میں نہیں کرتا بڑے نے کہا کہ یہ بات سے بچو اسے میں ضرور کروں گا یہ نافرمانی اس کا نام ہے گنا اللہ کی نافرمانی تو اس اللہ کی نافرمانی کا کہ اثرات اتنے دور رکھ ہیں اتنے خراب ہیں اتنے برے ہیں کہ اس کا شمار کرنا پڑتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنا اپنا مسجد جس نے انسان کو وجود بخشا ہر وقت انسان اس کی نعمتوں میں نہا رہا ہے سر کر پاؤں تک اللہ تبارک بتا رہا ہے کہ نعمتیں اس کے اوپر مزدور ہے ایک ایک نعمت کا اندازہ کرو سر کر پاؤں تک جو آزاد اللہ نے دے رکھے ہیں ایک ایک پل کہ کتنی قیمت ہے اور کتنی اہمیت ہے اور کتنی بڑی عظیم نعمت ہے کیونکہ مفت ملی ہوئی ہے اس واسطے اس کی قدر نہیں اگر کسی کو خدا نہ کرے اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے تب معلوم ہوگا کتنا بڑا نقصان ہوا کتنی نعمتیں اللہ کے بارے بتا رہے ہیں اور آم اپنی نعمتوں میں ڈھانپ رکھا ہے یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت یہ کام کتنی بڑی نعمت یہ زبان کتنی بڑی نعمت یہ صحت کتنی بڑی نعمت یہ رزق جو اللہ تعالیٰ فرمایا فرمائے کتنی بڑی نعمت ان نعمتوں میں جس ذات نے نہایا ہوا نہلایا ہوا ہے وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ چند باتیں نئی طرف سے ہیں ان سے پرہیز کر لو وہی تم سے نہیں ہوتا تو گناہ کی سب سے بڑی خرابی تو احسان فراموشی نا شکری اور مسلم کا حق ادا نہ کرنا یہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ بچائے تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی یا نے شاد فرمایا کہ جب آدمی پہلی بار کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کیا نقطہ لگا دیا جاتا ہے کیا حقیقت ہے اس نقطے کی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں نقطہ لگا دیا جاتا ہے اور جب دوسرا کوئی گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے تیسرا کرتا ہے تیسرا لگا دیا جاتا ہے اگر وہ اس دوران توبہ کر لے اور واپس آ جائے تو یہ نقطے مٹ جاتے لیکن اگر وہ مسلسل گناہ میں مبتلا رہے اور ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا مستقل کرتا ہی کرا جائے کرتا ہی کرا جائے تو یہ نقطے جو اس کے دل پر لگ رہے ہیں وہ ہوتے ہوتے اس کے پورے دل کو گھیر لیتے اور پھر زنگ کی صورت اختیار کرتے اللہ بچائے دل کو زنگ لگ جاتا ہے کیا مانا کہ اس گناہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب دل کو زنگ لگ گیا اللہ بچائے تو اس کے بعد اس میں حق بات کو ماننے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی اللہ بچائے غفلت کا وہ عالم کاری ہوتا ہے غفلت کا وہ عالم کاری ہوتا ہے کہ اس کے بعد گناہ کے گناہ ہے ہونے کا احساس نہیں برے برائی کے برے ہونے کا احساس نہیں اور اس کا اس کے مقاصد کا بالکل ادراک احساس ختم ہو جاتا ہے اور انسان کی عقل گویا ماری جاتی ہے جب زنگ لگ جائے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بہت خطرناک بات تو یہ اگلی حدیث آ رہی ہے وہ بھی اسی میں حضرت عبداللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ انج مومن کا مومن جو ہوتا ہے یعنی جس نے ابھی تک گنا کا عادی نہیں بنا وہ تو گنا کو ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ اس کے سر پر ٹوٹنے والا ہے اتنا اس کو برا سمجھتا ہے اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے اتنا اس کا سدمہ ہوتا ہے کہ یہ گنا مجھ سے کیسے سزد ہو گیا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ پہاڑ ٹوٹ رہا ہے اس مومن اور اللہ بچائے فاسق و فاجر اس فاسق و فاجر کا حال یہ ہوتا ہے کہ گناہ کیا تو زیادہ سے زیادہ ایسا ہوگا جیسے ناک پر ایک مکھی بیٹھ گئی اسے ایسے کر کے اڑا دیا یعنی کوئی ندامت نہیں کوئی شرمندگی نہیں کوئی دل میں برا سمجھنا نہیں وہ ایک برا سے مکھی بیٹھی اڑا دیا اللہ بتائے اس انجام سے کہ جب آدمی گناہ کو اس طرح کرنے لگے جیسے مکھی کو اڑا دیا مکھی اڑانے کی بات کیا ہے یعنی زمین کو رہتا نے دیا انسان کے دل میں تو پھر بھی کتنا ہی فاقر فاقر ہو اگر صاحب ایمان ہے تو کبھی نہ کبھی دل میں ایک ملامت پیدا ہوتی ہے ارے کیا کر کر لگ گزرا یہ جو ذرا سی ملامت ذرا سا کانٹا ذرا سی چنگاری دل میں ہے اس کو تعبیر کیا کہ وہ ایسی ہوتی ہے جیسے مکھی بیٹھے لیکن وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا اور اس طرح گھر سے اڑا دیتا ہے کہ وہ اڑ اور پھر اپنا بولے اب اور مومن جس کا جس کو اللہ اگلا سوال نے ایمان کی برکات عطا فرمائی ہو تو گناہ اس کے لیے بہار ہوتا ہے اگر کبھی غلطی سے کدر ہو بھی گیا تو اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے اور ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے کہ جو انسان کو غم میں سرمے میں مبتلا کر دیتا ہے گناہ تو گناہ ایک اگر کوئی نیکی کرنے کا موقع تھا وہ چھوٹ گیا اس کے اوپر بھی پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے رب کا کیا ہے یہ نیکی کرنے کا موقع تھا اس سے چھوٹ گیا فرماتے ہیں کہ معلوم دل کھلانے کم بول بر دلے سال ہزارہ غم بول جہاں دل کے باغ میں سے ایک چن کا بھی کم ہو جائے یعنی نیکیوں کے کرنے کے مواقع میں سے کوئی ایک نیکی نہیں کر سکا تو بردی ہے سالف ہزارہ غم بور تو سالف کے دل کے اوپر ہزار پہاڑ غم کے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہائے ہے یہ نیکی چھوٹ گئی تو نیکی چھوٹنے پر اتنا غم ہو رہا ہے تو گناہ اگر سگر ہو جائے اس پر کتنا سنمان نہیں ہوگا کتنا پہاڑ نہیں ٹوٹے گا یہ حال ہوتی ہے لیکن اللہ بچائے جب وہ نقطے لکے چلے جاتے ہیں لتے چلے جاتے ہیں تو پھر آخر میں جا کر وہ بکیاں اڑا دی کوئی کوئی ہی نہیں کوئی غم ہی نہیں کوئی ہی نہیں تو اس واسطے گناہ کی خاصیت ایک یہ ہے کہ وہ انسان کو غافل غفلت کی طرف لے جاتی ہے دل پر پردے ڈالتی رہتی ہے اس لیے گناہ سے بچ کر جب بھی کبھی اگر صدر ہو تو فوراً اللہ تبارک مطالعہ دوں اور یاد رکھو ہم لوگ کیونکہ عادی ہو گئے اس گناہ کے ماحول کے اس واسطے ان گناہوں کی ظلمت اور ان گناہوں کے کی کراہیت دل سے بٹ گئی ورنہ ہر گنا ہمیں ایسی ظلمت ہے ایسی کراہیت ہے اور ایسا اس میں وحشت ہے کہ اگر ایمان اللہ تعالیٰ سلامت عطا فرمائے تو انسان برداشت نہ کر پائے کتنی وحشت ہے ظلمت ہوتی حضرت مانا محمد یعقوب صاحب جانا تھے نظر ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غلطی سے کسی جگہ کوئی حرام ناجائز آمدنی کا کوئی لکما منہ میں چلا گیا یعنی کسی ایسی جگہ دعوت کھانے چلے گئے جہاں اس کا پتہ پتہ نہیں تھا وہاں جا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ آمدنی اس کی حرام تھی اللہ بچائے وہاں وہ لکما کھا لیا تو فرماتے ہیں کہ جب وہ لکما تو کھا لیا دو مہینے تک اس لک میں کی ظلمت اپنے اخبار میں محسوس کرتا رہا دو مہینے تک کیسے محسوس کرتا رہا کہ پرویا کہ اس پورے عرصے میں بار بار گنا اس کے دائرے پیدا ہوتے یہ ہوتا تھا کہ کھلا گلا کر لو کھلا گلا کر لو کھلا گلا کر لو اس کی طرف رحمت اس کی طرف لبک دل وغیرہ ظلم اور اس ظلمت کا احساس ہم کو اس سے نہیں ہو رہا کہ ہم عادل ہو دیکھو اگر ایک بدبودار گھر ہو اس میں تعفر اٹھ رہا سڑی ہوئی اشیاء اس میں پڑی ہوئی ہے اور تعفر اٹھ رہا ہے اس میں باہر سے آدمی نیا جائے گا تو اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوگا جتنی بدبو ہے کھڑا ہونا مشکل لیکن اگر وہاں کھڑا ہی رہا اور چوبیس گھنٹے اس نے وہاں گزار دیے تو چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو بدبو کا احساس مٹ جائے گا اس وقت تک آگے بھی ہو گیا اس بدبو کا اب اس کو خوشبو اور بدبو کی تمیز ہی اٹھ گئی اور اب وہ اس میں آرام سے جی رہا ہے کوئی اور آپ کے آدمی کہے کہ بھائی تو بدبودار گھر میں کھڑا ہوا ہے تو وہ اس کو بڑا پڑا گا فادر یہ میں تو آرام سے یہاں پر رہ رہا ہوں مجھے تو اس میں کوئی تکلیف اس لیے تو آگے ہو گیا اور جس کو اللہ تبارک مطالعہ نے اس بدبو سے محفوظ رکھا خوشبو کیا کہ ماحول کے اندر رکھنا وہ ذرا سا بھی دور سے بھی ایک اگر ذرا سی اس کو بو آ جائے تو اس کا دل و دماغ خراب ہو جائے کہ یہ بدبو کی بات کا کیا یہ صاحبان ایمان جن کو اللہ بتا رہے جن کا سینہ آئینے کی طرح ہے تقوا کی وجہ سے تو وہ گناہ کی گناہ کی جو کراہیت ہے اس کو اس طرح محسوس ہیں اس کی ضرورت اس طرح محسوس ہوتی ہے لیکن جس شخص کو عادت ہو گئی تو اس کو کیا کر رہا کیا ہو رہا تو ایک خرابی تو ظلمت اور ظلمت کا نتیجہ دوسرے گنا کی طرف رقبہ دوسرے گناہ گنا کی طرف دائیا اس کا دل میں پیدا ہونا اور پھر تیسرا اس کا عظیم مقصدہ یہ ہوتا ہے یاد رکھو کہ جب گناہ آدمی کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے اللہ بچائے تو اس کی عقل خراب ہو جاتی مت الٹی ہو جاتی ہے فکر سمجھ غلط راستے پر پڑ جاتی ہے کیا کہ اچھی بات کو برا سمجھنے لگتا ہے بری بات کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اس کو صحیح بات اگر سمجھاؤ گی نرمی سے سمجھاؤ ہمدردی سے سمجھاؤ دماغ میں اترتی ہی نہیں اس لیے کہ آگے خراب ہو اسی مانا ہے قرآن شریف میں جو کہا گیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں گمراہ کیوں کرتے ویسے بے وجہ نہیں کرتے جب آدمی گناہ کرتا چلا جاتا ہے کرتا چلا جاتا ہے نافرمانی کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ صحیح بات سمجھ میں آتی ہی نہیں کتنا ہی سمجھاؤ ہزار سمجھاتے رہو صحیح بات نہیں دیکھو اللہ بچائے یہ شیطان جو ہے میں بلی کا سر چشمہ گلاب کا موجد اور بانی وہی ہے کیونکہ سب سے پہلے اس کائنات کے اندر گنا ایجاد اس نے کیا تو اور گنا بھی کیسا کہ خود بھی مبتلا ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو بھی ڈا گیا اب اس گنا کی جو کہ اللہ تبارک مطالعہ کی کئی نافرمانی کے نو تک یہ ہوئی کہ اب کئی اونڈی ہو گئی یہ عملی ہو گئی کہ جواب میں اللہ تعالیٰ فرمایا سجا کر تو سجدہ کرنے کے بجائے کہتا ہے کہ میں مجھے تو مچھی سے پیدا آپ سے پیدا کیا اس کو مچھی سے پیدا کیا دلیل آپ پیش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم کے مقابلے تو یہ جو دلیل ہے کہ صاحب ویسے بتائی بڑی سی لگتی صحیح لگتی ہے کہ بھائی آگ افضل ہے اور مٹی مزدور ہے لیکن عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ جب آپ کو بنانے والا بھی وہ اور مٹی کو بنانے والا بھی وہ جب وہ بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ مٹی کو زندہ کرے تو پھر یہ آپ کی فریت کام کام مٹی کی مقدویت کام گئی یہ سمجھ میں نہیں آج ہوتی ہے اس کا نتیجہ یہ کہ گمراہ ہوا اور گمراہ کرنے کے بعد جہاں تک نوبت پہنچی کہ ساری عمر بھائی اللہ تعالیٰ کیا ہاں توبہ کا دروازہ تو بند نہیں آج تک بھی بند نہیں اس کے لیے بھی بند نہیں لیکن اگر چاہتا عقل کو استعمال کر کے صحیح تو سیدھا کہہ سکے جی مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دو اب جو آپ کہیں گے کر دو مگر وہ کرنے کو بھی آج ہی تیار دوسروں کو بتا رہا میں نے اپنے شہر سے کس سنا تھا ہوگا تو ایسے ہی اسرائیلی واقعہ لیکن ہے سب کام حضرت موسا علیہ تو السلام جب جانے لگے کوہ دور پر اللہ تعالیٰ سے کرام ہونے کے لیے تو راستے میں یہ مل گیا